جب قلندر زماں حضرت والا میر صاحب اللہ علیہ کے اشعار اپنے شہر کی محبت میں فارسی کے اشعار ہیں اپنے شہر کی محبت میں حضرت نے کہے اور ان کا ترجمہ بھی بڑا الہامی ہے ہر شعر پڑھوں گا اس کے بعد اس کا ترجمہ حضرت والا ہی کا کیا ہوا ترجمہ بہت ہی کمال کا ترجمہ ہے بہت ہی بلاغت ہے اس میں بچپن میں اردو پڑھتے تھے تو اردو کے ایک ایک شعر کی ڈیڑھ ڈیڑھ صفحے کی دو ڈھائی صفحے کی مقابلہ ہوتا تھا طالب علموں میں کہ کون زیادہ صفحے پڑھتا ہے ادھر ادھر کی وہ فلادیاں لفاظیاں زبردستی کی اور جو جتنے زیادہ صفحے بھرتا تھا اس کو اتنے مارکس ملتے تھے اور امتحان ختم ہونے کے بعد پوچھتے تھے کہ تو نے کتنے سفے کی تشریح کی ہے اور تو ساڑھے تین سفے کی مگر یہ دیکھو کہ ایک شعر کا ترجمہ اتنا شاندار اور اتنا بلاغت رکھتا ہے کہ مشکل سے دو دو سطر کے ایک شعر کا دو سطر کا ترجمہ ہے اشار تو خیر ان کا کہنا ہی کیا ان کی تعریف تو کرنا ویسے ہی ہے کہ قدر مزلوب کی خاصانی خدا سے پوچھو شہر عام تو قسم کی رسوائی ہے یہ تو شعر و ادب کے جو ماہر ہیں ان سے بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا بارہا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بہت سے اشعار حضرت کے ہوئے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اشعار کی قیمت بادشاہوں سے بھی ادا نہیں ہو سکتی آداب کیسے ہو یہ شہر کی محبت اللہ کی محبت میں ہوتی ہے جتنی محبت شہر کی ہوگی اتنی ہی محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں ہوگی جتنی عظمت شہر کی ہوگی اتنی ہی عظمت اللہ تعالیٰ کی دل میں ہوگی اور شہر کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب کی تمام مقامات کی کنجی ہے اور فرمایا کہ <clears throat> کنجی جتنی تیز دھار ہوتی ہے اس کے دندانے جتنے صاف ستھرے بنے ہوتے ہیں اتنا ہی جلدی تالا کھلتا ہے تو اسی طرح شہر کی محبت بھی جتنی اعلیٰ اور صادق ہوگی سچی محبت ہوگی تو اتنی ہی جلدی اس کو اللہ تعالیٰ کا وصول نصیب ہو جائے گا اللہ کو پا لے گا در ہے مرشد محبوب ماں مخدوم علماء خطب دوران غوث وقت مجدد زمانہ عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب عظام ہی تب شاہ من عشقت میں سودا کری ہی ہے شاہ من نے سودا کری کاستری چشمت سردم السو التا بری فل تیج چشمت سر سردم السو التا بری تب جماس کہ ہے میرے شاہ یعنی اے میرے شہر یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں ہے یعنی تجارت نہیں ہے کہ جہاں نفع دیکھا وہاں تو سر سر دے دیا وہاں تو چلے گئے اور جہاں دیکھا کہ نقصان ہے پیچھے ہٹ گئے یہ عشق ہے بس آپ کے اشارے ابرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع اور نقصان سے بے نیاز ہوں یعنی شیخ جو کہہ دے بس اس میں اپنی رائے نہ چلائے نفع نقصان نہ دیکھے بلکہ شیخ شیخ کو چنیں کہ شہر ایسا کامل ہو اور بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو اور متبع سنت و شریعت ہو جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے بعد جیسے شہر دے اس میں اپنے رائے کو دخل نہ دے یہ نہ سوچے کہ ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے بس سر دے دے اس کو اے میرے شاہ یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں ہے بس آپ کے اشارے ابرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع نقصان سے بینیا سے ہے شاہ من پست نے سودا کریشت ہی ہے شاد منش پست نے سودا کری کر تیرے

اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے آپ کے تقوا کو دیکھ کر تمام حسن سجدہ ریز ہو گئے انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتا گرو کے لیے باعث رشک سجدہ گئے انوار خدا رش کے ہوتا نے آگری اے جبینو نو پیش تو در سجدہ ہوتا اے میں جبینو پیش تو در سجدہ ہوتا رویت خدا رش گ تدریت ان تش کے گری مناس کے شیتا ہے تو دلم سوتا مناس تو ہر در دلم سودائے تو شہ بسویم بنگری میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال دیجیے من عاشق شیطائے تو ہے درد کم سودائے تو من عاشق شیطائے تو ہے درد کم سودائے تو نر کسے شیلائے تو گاہے بسویم بن گری النرگ کسے شیلائے تو ہاں، ہاں، کیا شیر ہے کوئی شیر یہ دیکھو کہ اللہ والوں کی کو کیسا پہچانا حضرت والا کو میسا سات یہ ہے اللہ تعالی کی عظمت سے بھرا ہوا اور محبت سے بھرا ہوا شیر پر درد لے کر دیتا جے سلطنت بودن بغربت پر درد بہتر دیتا جے سلطنت کم تر دے پوچا کر کم تر دے کر دے پوچا جا ہو جلا دے قیسری کم تر دے کر دے پوچا جا ہو جلا دے قیسری غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر شیخ کے در پہ پڑے رہنا مولانا منصور صاحب کا شعر مجھے یاد آیا ہاں، جس کا مقصوم رہا باعث صدرش مجھے مقصوم مانی قسمت جس کا مقصوم رہا باعث صدرش مجھے ذر رہے راہ درے کا مقصوم رہا باعث سد رش مجھے ذرے خا کے رہے درگہ جانا ذرے خا کے رہے درگہ جانا اس کی قسمت پہ میں رش کرتا ہوں جو شہر کے یعنی میرے شہر کے دربار کا خانقاہ کا درد کا ذرہ ہے اس پر بھی میں رش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسی جگہ رہتا ہے جو ساری کائنات کے لیے باعث رشک ہے وہ جگہ کیونکہ یہاں جو اللہ والا ہوتا ہے وہ گویا وہاں وہیں پر اللہ موجود ہوتا ہے اس لیے اس کے اس کے قسمت پہ میں رشک کرتا ہوں جس کا مقصوم رہا باعث رشک مجھے ذر رہے راہے ذر رہے کے رہے گہے جانانا میرے جانانا یعنی میرے پیارے شہد کے درگاہ کا وہ خاک کا ذرہ میرے لیے باعث صدر شہ ہے اس کی قسمت پہ میں رش کرتا ہوں بودن بغربت بردرت بے طرز تاج سلطنت بودن بغربت بردرت بے طرز تاج سلطنت کم طرز کر دے تو چاہ چاہو جلا دے سری کم دے چاہو اچھا غریب الوطنی میں آپ کے گھر پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے اور آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاو جلال سے بہتر ہے اس لیے کہ شاہانہ جاو جلال اور سلطنت اور تخت و تاج سب کے سب فانی ہیں اور اللہ کی محبت غیر فانی ہے غیر فانی بھی ہے لامحدود بھی ہے بودن بغربت پر بر بہتر تاج سلطنت بودن بغربت پر بر بہتر تاج سلطنت کم طرز لے کو دے تو چہن جا ہو جلا دے سری کم طرز لے کو دے چاہ

بے شک آپ کی شراب محبت علاحیہ حد گراں یعنی مہنگی اور بہت ہی کمیاب ہے لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجیے حق حکا سہ پائے تو لطف تو حق کا الکا سہ پائے تو لطف دھ ال چڑا ہے آتشی ساقی بنا دے دل بری دل چڑھا آتشی ساقی بنا دے دل بری آہ کیا شعر ہے بالکل حقیقت مجنو اگر نی دے تو راتا ابشو دے الماسیما مجنو اگر نیتا شدے دے سوا بر پائے تو توشو دے مجنیش لینش بھجی بر پائے تو افتا مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے طائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلا سے نجات پا جاتا سبحان اللہ مجنو اگر دیتے شدے الما سوا مجنو اگر دیتے چرا الما سوا بل پائے تو شدے دے وجہ عشق لائش بری بل پائے تو شدے دے وجہ عشق لایش بری اگر جی تورا صاحب شدے الما سوا حقیقت میں دی ہم نے دیکھا کہ کتنے گناہ گار کیسے کیسے گناہ گار اور فاصل اور عشق مجاز کے مریض آپ کی صحبت سے بلکہ ایک ہی نظر سے آپ کی گھائل ہو گئے اور آپ کی محبت کے اسیر ہو گئے اور آپ کے حسن انوار تجلیات الہیہ سے مدہوش ہو گئے مخمور ہو گئے معمور ہو گئے اور اللہ کو پا گئے اللہ والے ہو گئے مجنو اگر جیتے تو راہب شدے الما سوا مجنو اگر جیتے تو راہب شدے الما سوا بل پائے تو افتا شدے مجھے دایش بل پائے تو افتاش دے بج میں مری ہر ہر شعر میں اتنی بڑی حقیقت رکھتا ہے میرے تو میرد بدو ملتا خدا در دس تو میرے تو میرد بدو ملتا خدا در دس تو یا تسن کم یا زندہ کم جان ناز دل بری حضرت نے تو یہ حقیقت کر دکھائی حضرت نے پچاس برس شہر کے ساتھ رہنا اور اپنے صبح و شام شہر پر فدا کر دینا اور شہر کے شہر کے ہر ہر حکم پر سو سو جان سے قربان رہنا ہم نے ساری زندگی حضرت ارے بھائی بات کو غور سے سنا کر کیا ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں یہاں دین کی بات ہو رہی ہے آپ پتہ کیا توجہ کرتے ہیں ادھر ادھر دین کی بات کی قیمت ہونی چاہیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بس رسم کے لیے آتے ہیں مگر یہاں فائدہ نہیں ہے تو کہیں دوسری جگہ جاؤ جہاں اللہ کی محبت دل میں اتر جائے یہ یعنی کیا دے اللہ کی محبت ہے کہ یہاں دین سیکھنے آتے ہیں اور ادھر ادھر توجہ پر جس کے اندر دین کی بات کی اہمیت نہیں ہے اس کے اس کے دل میں اللہ کی قیمت نہیں ہے اتنے گھاٹے کی بات ہے یہ ترجمہ اس شعر کا ہے یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہے آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجیے چاہے زندہ کیجیے یعنی واصل باللہ کر دیجیے جس طریقے سے چاہے یہ شیخ کے ساتھ رہنے کا طریقہ اللہ پاک ہم سب کو ایسا عشق نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشاہد کی قدر نصیب فرما دے ای میر تو میر تو میر بدولتا شدہ درد یا تب زندہ کن ہے جانے نالے دل بری یا تکن گن یا کن ہے جانے نالے دل بری کی میر تو میرد میر بدولتا شدا سے تو میر تو بتو در داش تو یا تب ن تم یا کم ہے جان داد دل گری یا تب تم یا بند کم ہے جان داد دل گری آپ شیر حضرت نے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کو حضرت می صاحب سے اور حضرت می صاحب کو حضرت والا سے کیسا خاص تعلق تھا اور اس کو حضرت نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کیا تاج جو ہے جو مستر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئی جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی ہے حق بزارت سے اے مرحبا عشق جلی ہے حق بزارت سے سوسی یعنی عاشق کی طرف سے عشق جلی ہوتا ہے وہ قبانگ دہل عشق کرتا ہے عشق عاشق باد تبلو نصیب عشق معشو پان نس تو سر دونوں دونوں چیزیں اس میں ظاہر کر دی کہ مبارک ہو اے عشق جلی یعنی اے عشق مجھے مبارک ہو کہ تو نے میرے دل میں گھر کر دیا اور میرا یہ عشق جلی ہے کیونکہ عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ ببانگ دہل اپنے اپنے محبوب سے محبت سکھاتا ہے اور محبوب کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے خفیہ ہوتی ہے شیخ کی محبت شیخ اپنی محبت کو مخفی رکھتا ہے تاکہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اور بھی بہت سی مسئلے ہیں لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ جو شہر کی محبت میں ترقی کرتا ہے دین میں ترقی کرتا ہے جو دین میں ترقی کرتا ہے اس کے دل میں شہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور جو دین شہر کی محبت زیادہ کرتا ہے اس کو دین کی ترقی زیادہ نصیب ہوتی ہے تو شیخ جو ہے اپنی محبت کو شیخ محبوب کی طرف سے محبت مخفی رہتی ہے لیکن عاشق جو ہے اس کو سمجھتا رہتا ہے عاشق جو ہے اس کو ترقی ہوتی رہتی ہے جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے واپس جانے کوئی کیا اس کو جو تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حق بغاوت خفی جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حق بغاوت خفی اے مرحبا عشق جلی ہم بداوتے فتی اے مرحلی ہم بداوتے ہی ہے شاہ من نے سودا گری بل تیر چشم کر دے ہوں ارسود التا گری نہ زمینل پاپ سے تدر سجدا پتا نہ زمینوں پاتے سے در سجدا پتا رویت دے انوار خدا کے بتانے نے آ گری رویت ز انارے پتا نے آ گری ان اشعار کو اور جو کچھ اس میں بیان محبت ہے اس کو جو دین نہ سمجھے اور وہ دین کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور جو دین اس کو جو اس کو دین نہ سمجھے اس کو یہاں فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کو دین سمجھتا ہے اور کمزور ہے ہو ابھی وہ وہ درجے کی محبت نہ ہو ظاہر ہے کہ ترقی ہوگی لیکن اگر دین نہیں سمجھتا اس کے خلاف سمجھتا ہے تو اس کو یہاں فائدہ نہیں ہوگا اس میں کہیں اور فائدہ ہوگا حضرتی کا شعر ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ہی ماں کی بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ہی ماں کی کہ ان کی یاد ہی کو سرمایہ ایمان ہی ماں سمجھتے ہیں بس جو اس اسلوب پہ جو چلنا چاہتا ہو وہ تو اس کو تو یہاں فائدہ ہوگا ورنہ تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا بھائی یہ بہت عرصے سے یہ مضمون طوالت کی وجہ سے موقع نہیں مل پا رہا تھا یہ آج انشاءاللہ بیان کروں گا اس میں معلوم پانی سے پڑھ کر سنا رہا ہوں جو سفر نامہ یونین ہے حضرت والا اللہ علیہ کا اس میں چار محبوب دنیا کے جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں خاص جو جن جن کی بہت زیادہ سنگینی سنگینی ہے اللہ سے دور کرنے میں بہت ہی سنگین خطرناک محبوب ہیں جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں ان کا ذکر تھا ایک تو حسین شکلیں جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا یہی ہے اور دوسرا اچھا مکان اچھے بنگلوں کی خواہش اور ان کی تعمیرات میں حرام حرام نہ دیکھنا اور اس میں لگے رہنا دن رات اور کمائی میں لگے رہنا اس کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے یہ یہ دوسرا محبوب ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک اچھا لباس کہ ہر وقت انسان اپنے لباس کو سنوارنے میں مشغول رہے شادی ہو رہی ہے تو نیا جوڑا چاہیے اور کوئی تقریب میں جانا ہے تو نیا جوڑا چاہیے خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں بھی ہوتا ہے تو دکھاوے کے لیے یہ سب دکھاوا ہے اور اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے اس کے اندر حد سے زیادہ مشغول ہونا اگرچہ اچھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے لیکن ان سے دل لگانا برا ہے اور ان کے پیچھے اوقات کو ضائع کرنا نماز کو ضائع کرنا نماز کے اوقات کا خیال نہ کرنا اور دوسرے دینی امور سے خصوصاً اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت کرنا یہ بھی یہ بھی دین ہے اولاد کی تربیت بہت بڑا دین ہے دیکھو یہی بچے جو تربیت یافتہ ہو جائیں دین سیکھ لیں تو کل کو یہ آپ کے لیے سستہ جاریہ بنیں گے اور معلوم نہیں کتنوں کے لیے سستہ جاریہ بنیں گے اور اب اپنے آپ بھی فائدے میں رہیں گے ان کی بھی دنیا اور آخرت بنے گی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی ان کی تربیت سے غفلت برتنا بھی جرم ہے اور اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے تو اس لیے تیسرا محبوب حضرت نے جو ذکر فرمایا وہ اچھا لباس ہے اچھے لباس کے پیچھے لوگ اپنے دین کو ضائع کر رہے ہیں پیسے کو فضول خرچ کر رہے ہیں اسی پیسے کو ہزاروں ہزاروں کے جوڑے خریدنے کے بجائے اسی پیسے کو اللہ کے دین پر ہے دیکھو صحابہ کرام نے اور تمام تابعین تبا تابعین اور اولیاء اللہ نے اپنے پیسوں کو کہاں لگایا انہوں نے اپنی کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کر دیا جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے کام آئے گی اور یہ کپڑے تو تھوڑے دن کے بعد پھٹ کر برابر ہو جائیں گے حضرت نے فرمایا یہ کہیں کوڑے کچرے کے اندر پڑے ہوں گے اور کتے ان پر پیشاب کر رہے ہوں گے تو ایسی چیز میں اتنا پیسہ لگانا اگرچہ اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے لیکن اس سے اپنی شان و شوقت ظاہر کرنا اور اس سے یہ سمجھنا کہ اچھے کپڑے پہننے سے ہماری عزت ہوگی زیادہ یہ بے وقوفی اور حماقت ہے کیونکہ اچھے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ہوتی اگر اچھے کپڑے پہننے سے عزت ہوتی تو اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے کہ تم جو لباس پہنتے ہو تمہارے اچھے لباس سے تمہاری قیمت بنے گی ہمارے یہاں تمہاری عزت ہوگی اللہ تعالیٰ نے تو ایک فرما دیا بات ان ناکرم کو اللہ اطفال ہی تم میں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک مکرم ہوئے ہے جو تقوا سب سے زیادہ تقوا والا ہے تو عزت تو تقوا سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا حال آپ نے سنائی ہے کہ کس حال میں رہتے تھے کہ کافروں کے سفیر آئے کس طرح کے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے بادشاہ کہاں ہے اس کا محل کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ محل ویل میں اس کا کوئی محل نہیں ہے وہ تو وہاں کہیں درخت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوں گے جاؤ دیکھو ان کو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے سائے کے نیچے خلیفہ المومنین آرام فرما رہے ہیں اور جسم پر صرف ایک لنگی ہے اور ان کو دیکھ کر وہ تھر تھر کاٹنے لگے اور مولانا لنگی نے اس کو اس حال کو یوں بیان کیا کہ وہ سات جسموں سے کام رہے تھے یعنی اگر ان کو سات جسم بھی عطا ہوتے تو بھی وہ ساتوں جسم سے کامنے لگتے یہ دیکھو یہ ہے عزت یہ ہے تقریم اور ایسے حالات کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اخلاق دیکھ کے ان کی سادگی دیکھ کے اور اسی طرح کتنے ایک ایک شہزادے تھے مکہ کے رئیس تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے والدین کافر تھے اور وہ ان کو ستاتے تھے بہت زیادہ تو اس ستانے کی وجہ سے مجبوراً وہ ہجرت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ٹاٹ کر کیونکہ ماں باپ ان کو کچھ دیتے نہیں تھے اور بہت ستاتے تھے تو ان کے ان کے جسم کے اوپر مکہ کے رئیس اور شہزادے کے جسم پر وہ بوریا تھا اور بوریے میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ چشم مبارک میں آنسو آ گئے اگر فرمایا کہ یہ میرے غم کے آنسو نہیں ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ کیے فخر کے طور پہ خوشی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو ہوا ہے دیکھو یہ کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا کہ اگر کپڑوں سے عزت ہوتی ہے تو تم رات کو اپنی عزت کو اتار کر لیٹتے ہو کپڑوں سے کہاں عزت ہوتی ہے تقوا سے عزت ہوتی ہے اس لیے تیسرا محبوب تو اچھا لباس اور چوتھا محبوب اچھا کھانا یہ بعض لوگوں کو ان تینوں محابیب سے کوئی زیادہ رغبت نہیں ہوتی کھانے کے پیچھے دیوانے ہوئے ہوتے ہیں اچھا کھانا کھانا ہے اور اس کے پیچھے پیسہ بھی ضائع اور آج کل ایسی جگہ بڑی بڑی کھل گئی ہیں رات رات بھر لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اب تو سنا ہے کہ چائے کے چھوٹے چھوٹے اسٹال کھل گئے اور وہ پوری فٹ پاتھ بھری ہوئی ہے اور مختلف لیول کی چائے مل رہی ہے اور لوگ وہاں ٹوٹے پڑ رہے ہیں راتوں کو وہاں راتیں برباد کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ تحجد گزاری ہو اشکاری ہو آغزاری ہو اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے یہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم عشا کی نماز پڑھ کے سو جاؤ حدیث بات میں ہے کہ جو شخص عشا کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور درمیان میں کوئی لو اور گناہ کا کام نہ کرے وہ ساری رات عبادت میں ہیں اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہوئی ہیں ہم اس کو لینے کو تیار نہیں دیکھو عزیزوں میرے بزرگوں میرے دوستوں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور آخرت کو اپنا مقصد بنائیں کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا نافع ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہے جو نقصان دہ چیز ہو اس سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں حلال کی ہیں مزے بھی دیے ہیں ہنسنا بولنا بھی ہے سب کچھ جائز ہے بس گناہ نہیں کرنا اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے اللہ اور رسول نے منع کیا بہت ہی آسان زندگی ہو جاتی ہے تو یہ چوتھا محبوب کھانا ہے کہ اچھے کھانے کے پیچھے بھی لوگ جو ہے رات رات بھر باہر رہتے ہیں راتیں برباد کرتے ہیں مخلوق ماحول میں رہتے ہیں جو کہ بالکل جائز نہیں حرام ہے عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حیائی کا سارا وہ ماحول ہے اور اس کے اندر جو ہے لوگ اس کو سفر سمجھ رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ کوئی عزت کی بات ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بھی کھانا کھانا کوئی عزت کی بات ہے مگر لوگ بڑے سفر سے بیان فلاں فلاں کیفے میں گئے فلاں جگہ ریسٹورینٹ میں گئے فٹ پاتھوں کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہیں نالا ہے نالے کے ساتھ کرسیاں بچھی ہیں بدبو آ رہی ہے کٹر کی کھانا کھا لیں بتائیے کون شریف النفس آدمی کون لطیف المزاج آدمی کھانا کھا سکتا ہے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے مزاج بگڑ گیا اور سڑان والا مزاج ہو گیا ناک میں کسی کے بلغم ہو اور وہ اس کو ادھر بھی سکھاؤ تو اس کو ادھر کی خوشبو کی چونکہ ناک میں اس کی سڑا ہوا بلغم ہے اس لیے کہے گا کہ یہاں تو بدبو ہے اس لیے بھائی اپنی اپنی ہم مزاجوں کو درست کریں صحبت اہل اللہ میں زیادہ سے زیادہ رہ کر اپنے مزاج کو درست کریں کیونکہ یہ یہ اہل اللہ جو ہے انعام یافتہ راستوں پر ہیں ان کے انعام یافتہ راستے پر چل کر ہر کوئی انعام یافتہ ہو سکتا ہے اللہ کا راستہ بالکل صاف اور ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے جتنی چاہے ترقی کر لو یہ ہمارے اوپر ہے اس لیے یہ اچھا کھانا بھی جو ہے ایک لوگوں کو جو ہے یہ ہے اس میں بھی بہت سی بازاروں کے کھانے پہ تو ویسے ہی حدیث پاک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا فرمایا جو عادت بازاروں کا کھانا کھاتا ہے اس کے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے کھانوں کھانے کھانوں کی وجہ سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول کلو منت الصالحہ کلو منت طیباتی وامل الصالحہ حضرت نے فرمایا دیکھو کہ پاک کھانے کو صالحہ سے رابطہ ہے ہے یہ جو پاک کھانا کھائے گا اچھا کھانا کھائے گا اچھے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑھیا کھانا کھا لیا فلاں کمپنی کا فلاں برانڈ کا کھانا کھا لیا اب تو ایک اچھا خاصا کاروبار بن گیا کتنی بڑی بڑی یہودی کمپنیوں کے فرینچائز یہاں کھل گئے ہیں اور لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے میں اور وہ کھا رہے پی رہے ہیں اگر وہ جائز ہو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے ہمارا کام نہیں ہے جائز ناجائز کا فیصلہ کرنا لیکن اس کی خرابیوں اور فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور ہزاروں ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں اور میں نے تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے رات کو گھر بھر کے کھانا کھایا بڑا اچھے مہنگا والا اور صبح کو جو ہے وہ مروڑ اٹھے ہوئے ہیں رہے اور اپنے کھانے میں نکال دیا خوشبودار کھانا کھایا اور صبح کو بدبودار نکال دیا یہ زندگی تھوڑی ہے میرے عزیزوں زندگی کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے دی ہے تھوڑا وقت ہے اس کی قدر کر لیں اور اس کو جو ہے قیمتی بنا لیں تو یہ چار محبوبوں کا ذکر حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ چار محبوب دنیا کے ایسے ہیں جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اب ان دنیا کے ان چار پانی محبوبوں کا محبوبوں کا علاج ہے یہ حضرت نے فرمایا کہ ان کے علاج کیسے کیا جائے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں اب میں ان چاروں محبوبوں کا علاج ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہمیں نعمتوں سے زیادہ مل جائے گی تب یہ نعمتیں ہمیں گمراہ نہیں کر سکیں گی اسی محبت کے حصول کے لیے خانقاہ بنائی جاتی ہے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں تاکہ ہم جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نعمتوں کا درجہ کم رکھو اور نعمت دینے والے کی محبت کو غالب رکھو وہ حاصل ہو جائے اس لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے جن کے اوپر خدا کی محبت غالب ہو چکی ہو اور دنیا کی محبت مغلوب ہو چکی ہو ان کی صحبت کی برکت سے ہم بھی غالب ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جن کے اوپر دنیا غالب ہے اور اللہ کی محبت مغلوب تو ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی مغلوب ہو جائیں گے چاہے مولوی ہی کیوں نہ ہو اگر دنیا داروں کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں گے اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یار مغلوب مشوہی ہے یار غالب جو کتاب غالب شبی جو اللہ والے ہیں جن پر اللہ کی محبت غالب ہے ان کو تلاش کرو تاکہ ان کی محبت سے تم پر بھی اللہ کی محبت غالب ہو جائے اور جو مغلوب ہیں ان کی صحبت میں مت بیٹھو ضرورت کے لیے کوئی معاملہ و تجارت کر لو لیکن ان کی صحبت مت اختیار کرو ورنہ مغلوبوں کے ساتھ رہ کر تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جن اللہ والوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے ان کی صحبت کے سستے میں آپ بھی غالب ہو جائیں گے حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے شیعہ نواب واجد علی کے یہاں ایک مرد عورتوں کی خدمت میں باورچی خانے میں رہتا تھا حالانکہ تھا وہ مرد لیکن کئی برس سے عورتوں میں رات دن رہ رہا تھا ایک دن سانپ نکلا تو نواب واجد علی کی بیویوں نے شور شرابہ کیا کہ ارے جلدی کسی مرد کو بلاؤ تاکہ سانپ مار دے تو وہ مرد صاحب بھی کہتے ہیں آ جلدی کسی مرد کو بلاؤ تو سب عورتوں نے کہا کہ تم بھی تو مرد ہو اس نے کہا کہ اچھا واللہ میں بھی مرد ہوں تمہاری صحبتوں میں رہتے رہتے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں بھی مرد ہوں تو دیکھیے غلط صحبت سے کتنا نقصان پہنچتا ہے جو لوگ سنیما دیکھنے کے بعد سنیما ہال سے نکلتے ہیں تو بالکل عورتوں کی طرح مٹک مٹک کے ویسے ہی گانے گاتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت سے جو نکلتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ والوں کی طرح آؤ نالے اور آہو قوان کرتے ہیں بس دوستوں ایک دن قبر میں جنازہ اترنا ہے مولوی ہو یا پیر ہو ایک دن زمین کے نیچے جانا ہے اس لیے جلدی جلدی اللہ کی محبت کما لو یہی کام آئے گی خوب سن لو آپ لوگوں میں سے کسی کا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے یہاں کسی کو موت نہ آئی ہو لہذا اس سے سبق لیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا چیز لے کر گئے اپنا کاروبار لے گئے ٹیلی فون لے گئے قالین لے گئے نوٹوں کی گڈیاں لے گئے کیا لے گئے بس اللہ گیا ہے ساتھ اگر انہوں نے خدا کو زمین کے اوپر یاد کیا ہے تو خدا زمین کے نیچے بھی کام دے گا اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ جیسا با وفا تم کسی کو نہیں پاؤ گے جو زمین کے اوپر خدا کو یاد کرتا ہے تو زمین کے نیچے بھی اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے ایک نہایت اہم بات یاد آئی اس کو بھی بیان کرتا چلوں بعض لوگوں کی بیویاں ان سے ناراض ہو کر بھاگ جاتی ہیں اور وہ ان کے عشق میں دو کام کرتے ہیں ایک تو ان کی محبت میں دن رات رویا کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ دوسری شادی بھی نہیں کرتے تو میں ایک حدیث سے ان کے اس غم کو ناجائز کہتا ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں تدم وجول ودو الودود الودود ود مکاتر بکم مکات ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی اور کثیر الاولاد ہو کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا تو جب وہ تم کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ودود نہیں تھی یعنی محبت کرنے والی نہیں تھی بے وفا تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم کو اس کی یاد میں نہیں رہنا چاہیے کوئی اور بیوی تلاش کرو کیونکہ اس کے غم میں گھلے جاتے ہو اور یہ غیرت کے بھی خلاف ہے کہ کوئی عورت تم کو لات مار کر بھاگ جائے اور تم اس کی یاد میں تارے گن رہے ہو اور بکا کر رہے ہو اور ہر وقت اسی کی یاد میں مصروف ہو یہ کیا ہے ایسی عورت کو اپنے دماغ سے نکالو اس لیے کہ اگر وہ ودود ہوتی یعنی اس میں محبت ہوتی تو اپنی محبت کو شوہر پر فدا کرتی اگر اس کی محبت دماغ سے نہ نکلے تو دوسری شادی کر لو خود ہی نکل جائے گی اس لیے کہ خلا محال ہے چونکہ اب دل میں خلا ہے جب دوسری آئے گی تو اس کی محبت ختم ہو جائے گی لاہور میں میرے ایک پیر بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ اپنی بیوی کے بڑے عاشق تھے حالانکہ بڑے افسر تھے اور ایسے افسر تھے کہ بڑے بڑوں کی ٹر نکال دیتے تھے لیکن دو گھنٹہ روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے میں نے ان کو لاکھ سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی آخر ہم دوستوں نے مشورہ کیا کہ ان کی دوسری شادی کرا دو جب ان کی شادی ہو جائے گی پھر دیکھنا کہ یہ کتنا قبر پر جاتے ہیں وہی ہوا اب شادی کو تین سال ہو گئے ہیں مگر سال بھر سے اس کی قبر پر نہیں گئے سب بھول گئے فاتحہ پانی اور اصال ثواب کو منع نہیں کرتا ہوں مگر قبروں پر جا کر اتنا زیادہ رونا مناسب نہیں آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم پر اس طرح چھا جائے کہ خدا ہمیں ہماری جان سے زیادہ اور اہل ویال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو جاتے اور اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے میسر ہوتی ہے لہذا اس کو حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر طریقہ صحبت اہل اللہ ہے کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور محبت بھی محبت والوں سے ملا کرتی ہے اور جس کا دل اس محبت سے خالی ہو اس سے اللہ کی محبت ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے دنیا کی نفس ہی بری نہیں ہے بلکہ اس کی محبت بری چیز ہے بس اسی پر بیان ختم کرتا اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما یا اللہ اختر مسافر ہے اور مسافر کی دعا کو آپ قبول فرماتے ہیں یا ارحم للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک ساتھ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات اور اللہ والی زندگی نصیب فرما ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے اے مالی کے دو جہاں ہم آپ سے دونوں جہاں مانگتے ہیں ہم کو یہاں بھی سکون سے رکھیے اور میدان محشر میں بھی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ جنت میں ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا فرما جیسا کہ اس خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین میں ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں یا اللہ ہم اپنی یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو درد بھرا دل بنا دے یا اللہ ہم سب کو وہ مصیب وہ محبت نصیب فرما جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا یا اللہ اپنی اتنی محبت دے دے جو ہماری جان سے زیادہ ہمارے اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہو ربنا تقبل منا

ڈاکی چاہیے ڈاکٹر اتنا سادہ سیدھا سادہ بچہ ہے اس طرح سے فوراً اعتراف کیا کہ ہمیں ٹافی چاہیے اور بڑے لوگ جو ہے نا چکر باز ہو جاتے ہیں جیسا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے چکر باز ہوتا جاتا ہے وہ پار کو گھماتا ہے لیکن بچے دیکھو کتنے سال ہیں تو گیارہ بچے ہیں مشین سب بچے پیارے ہوتے ہیں اگر ان کی طبیعت صحیح ہو بند کر دیا اچھے چلتے رہیں گے وہ بچے جو ہیں بالکل نازک ہوتے ہیں جیسے ان کو ڈھال دو گے ویسے ڈل جائیں گے اور جب بڑے ہو کے کوشش کرو تو پھر وہ جو تربیت پا چکے بس پھر وہ سیکھتے رہتے ہیں پھر وہ ماں باپ سے لڑتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں سکھائے شروع میں جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے محمد ماشاء اللہ یہ تمہاری بہن ہے یہ اپنی بہن کو بھی بڑے بچے نہیں لانڈی میں بیان کے بعد وہاں میں مسجد کے نام آتے ہیں مولانا حنیف صاحب بیان کے بعد وہ کہنے لگے کہ ایک بات ہے میں نے کہی کہنے لگے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا تو وہ غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ کے بچے کا لے کر میں کیا کروں گا اس کو تو کھلانا ہی کھلانا پڑے گا کام تو کوئی آئے گا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے وہ اپنے اونٹ کا بچہ ہے تو میں سمجھا ہی نہیں پھر بھی لے بھائی ہم بھی تو بچے سب نے ٹاپ لی اس لیے میں نے یہاں کہہ دیا کہ بڑے بچے ہیں <laughs> وہ ان کا مال تھا مفت ہی مفت دل رہے میں نے تقسیم کر دیا <laughs> یہ تو میرا مال <laughs> ہے اور دے دو یہ مہمان کی طرح ہو گیا عبد الرحمان نام ہے نا آپ 老位好。 زخمی لڑکی سے جب بم گرا تو کیا وہ ایک دم پھٹا لڑکی غصے سے جی نہیں وہ رینگتا ہوا میرے قریب آیا اور نہایت ادب سے اور شرما کر بولا باجی تھا کتنا عجیب چکر ہے کہ چوہا بلی سے ڈرتا ہے بلی کتے سے کتا بھیڑیے سے ڈرتا ہے اور بھیڑیا چیتے سے ڈرتا ہے اور چیتا شیر سے شیر ہاتھی سے اور ہاتھی آدمی سے ڈرتا ہے اور آدمی بیوی سے اور بیوی چوہے سے پاکستان میں ایک شخص سچا ہے اور وہ ہے پان والا اور جو آپ سے پوچھ کر چونا لگاتا ہے ہاں بھائی کتنا چونا لگاؤں بیوی دیکھ لینا تمہیں دوزت میں بھی جگہ نہیں ملے گی شور ٹھیک ہے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا ایک گجراتی مدراسی اور ایک سکھ بہت اونچی عمارت پر کام کر رہے تھے تو گجراتی نے اپنا لنچ کھولا تو اس میں اس کے اندر ڈھوکلا تھا تو اس نے کہا کہ آج پھر ڈھوکلا بھیج دیا اور کل اگر ڈھوکلا بھیجا تو میں یہیں سے جب لگا دوں گا مدراسی نے ڈھوکلا کوئی ان کا کھانا ہوتا ہے تو مدراسی نے لنچ کھولا تو اس کے اندر اٹلی سمبل سمبل تھا اس نے کہا آج پھر اٹلی سمبل بھیجا کل اگر اٹلی سمبل بھیجا تو میں یہیں سے چھلانگ لگا دوں گا سکھ نے جب لنچ کھولا تو اس میں پراٹھا تھا تو سکھ نے کہا کہ آج پھر پراٹھا بھیجا کل اگر پراٹھا بھیجا تو میں یہیں سے چھلانگ لگا دوں گا دوسرے دن لنچ کھولا تو گجراتی نے لنچ کھولا تو اس کے اندر ڈھوکلا تھا اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور لنچ کھولا تو اس کے اندر اڈلی سنبر تھا اس نے بھی وہیں سے چھلانگ لگائی سکھ نے لنچ کھولا تو اس میں پراٹھا تھا اس نے بھی کہا کہ پھر پراٹھا بھیجا وہیں سے چھلانگ لگائی خودکشی کر لی جب اس کی بیوی کے پاس گئے گجراتی کی تو وہ رو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا مجھے پتا نہیں تھا تو مدراسی کی بیوی کے پاس گئے تو وہ بھی رو رہی تھی کہ بھائی مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کو پسند نہیں ہے میں کیا کیا وہ بھی ہو رہی تھی جب سکھ کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی سب لوگ اس کو دیکھنے لگے تو اس نے کہا مجھے کوئی نہ دیکھے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو وہ اپنا لنچ خود بناتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ